انہوں نے پوچھا ہے کہ عورتوں کا بغیر محرم کے سفر کرنا کیسا ہے آج کل تو شہر بہت بڑے بڑے ہو گئے ہیں سفر میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے اور اپنی ڈیوٹی یا کالج جانا بھی ضروری ہے ویسے آج کل سفر بھی آسان ہو گیا ہے پرانے دور میں تو سفر جو ہے گھوڑوں پر ہوتا تھا آج کل تو یعنی سفر کی بہت سہولت ہے جہاز میں اور کاروں میں سفر ہوتا ہے تو عورتوں کا بغیر محرم کے سفر کرنے کے بارے میں بتا دیجیے جزاک اللہ خیر جی عالیہ سسٹر مسئلہ یہ ہے کہ چاہے وہ سفر آسان ہو یا مشکل جو حکم ہے وہ تو حکم ہے جیسا کہ نماز کثر کا حکم ہے کہ اتنے سفر کے بعد یعنی کم و بیش چورانوے کلو میٹر اگر آپ کا سفر ہے تو آپ کثر کریں اب تو وہ چورانوے کلو میٹر جو ہے وہ آدھے گھنٹے میں ہو جاتا ہے گھنٹے میں ہو جاتا ہے یا بعض اوقات چند سینکڑوں میں ہو جاتا ہے جہاز پر بیٹھیں تو تو اس لیے تو نہیں کہ اب آسان ہو گیا لہذا اب نماز کثر نہیں کی جائے گی جب اللہ نے کرم کیا تو کثر کرنی چاہیے اسی طریقے سے عورت کا مسئلہ ہے تو عورت جو ہے وہ بغیر محرم کے سفر جو ہے چورانوے کلو میٹر یہ اصل میں حکم لگتا ہے سفر پر اس سے کم سفر ہے تو اب یعنی عورت کالج جا رہی ہے یا کسی دفتر جا رہی ہے تو وہ اکیلی بیٹھی ہے تو ساتھ اس کے غیر محرم بہت سارے بیٹھے ہیں پردے کے ساتھ جا رہی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اصل میں یہ شری سفر تو ہے نہیں مثلا حج کا ہے عمرے کا ہے اس کا تو یہ قبول نہیں ہوگا اس کا تھوڑا سا گناہ بھی ہوگا مکرو ہوگا تو اس کے لیے ایک مقصد ہے اس کے لیے وہ جا رہی ہے تو بنیادی مقصد اور تھوڑا سفر ہو تو وہ بغیر محرم کے کیا جا سکتا ہے شریف سفر ہو اور چانوے کلو میٹر کا سفر ہو یا عمرے کا تو بغیر محرم سفر کرنا جائز نہیں ہے جی اسامہ تشریف السلام علیکم اللہ وبرکاتہ